السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر فائیو سیون زیرو خوب دھیان سے سنیے اللہ تعالی بہت جلدی ہدایت دے گا اور عمل کرنے کی توفیق دے گا رمضان کے متعلق یہ تیسرا سبق ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تحجد کے وقت میں اللہ اکبر دس مرتبہ پڑھ لیجئے الحمد للہ دس مرتبہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ و حمدی دس مرتبہ پڑھ لیجئے سبحان الملک القدوس دس مرتبہ پڑھ لیجئے استغفر اللہ دس مرتبہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ دس مرتبہ پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد ایک دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دس مرتبہ پڑھ لیجئے اللہ من ضیق الدنیا و القیامہ دس مرتبہ پڑھ لیجئے دعا کا ترجمہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں اے اللہ دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے میری حفاظت فرما دس مرتبہ پڑھنا ہے اسے یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے اور بکھرے موتی جلد پانچ صفا ایک سو تیرہ پر ہے کیونکہ ابو داؤد تک پہنچنا آپ لوگوں کا مشکل ہوگا بکھرے موتی عام طور سے لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے اس لیے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پڑھ لیجئے امید ہے کہ یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تنگی سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا یہ بہت ذہن میں رکھنا یہ بہت زبردست دعا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے رمضان کے مہینے میں عام طور سے تہجد کے لیے آدمی اٹھتا ہے اس کے لیے یہ سبق میں دے رہا ہوں اور تحجد میں اٹھتے ہی یہ دعا مانگیے کہ اللہ اس رمضان کو میری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے اس رمضان کو میری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آخر العالمین